جنت میں بڑی چہل پہل ہے کہ وہاں شہدائے کشمیر کی مسلسل آمد آمد ہے اور مارکہ کارزار میں ان شہیدوں سے پیچھے رہ جانے والے شدت سے اپنی باری کے منتظر ہیں کہ شہادت ہی تو مطلوب و مقصود مومن ہے کشمیر کے شہیدوں کشمیر کے شہیدوں جنت میں جانے والوں اے پرانے والوں زندہ ہے ہم تمہارا پرچم اٹھانے والے تم میں انتظار کرنا ہم بھی ہیں آنے والے ہم بھی ہیں آنے والے کشمیر کے شہیدوں خالی ہاتھوں روک کے بھارت کی جلواروں کو کالے ہاتھوں روک بھارت کی جلواروں کو تم نے پلتا ہے گنگا جمنا کے دھاروں کو تم نے پلتا ہے گنگا جمنا کے دھاروں کو تم نے لہو سے ہے وادی کے چناروں کو تم نے لہو سے ہے وادی کے چناروں کو تم نے بنایا شولہ آزادی کے شراروں کو وہ دیپ جو تم نے جلایا ہے وہ ملت کا سرمایا ہے کشمیر کے شہیدوں کشمیر کے شہیدوں جنت میں جانے والوں اے موت والوں زندہ ہے ہم تمہارا پرچم اٹھانے والے تم انتظار کرنا ہم بھی ہے ہم بھی ہے والے کشمیر کے شہیدوں بھارت میں تم سارے مظلوموں پہ چلا کے گولی بھارت میں تم سارے مظلوموں پہ چلا کے گولی اپنے طور پہ تو کھیلی تھی جی بھر خون کی ہولی اپنے طور پہ تو کھیلی تھی جی بھر خون کی ہولی اس ہولی سے آنکھ مگر سارے کشمیر نے کھولی اس ہولی سے آنکھ مگر سارے کشمیر نے کھولی اب وہ آزادی کھیل رہی ہے ہند سے آنکھ بچولی ہم ایسا ماریں گے بھارت کے کھلاڑی ہاریں گے کشمیر کے شہیدوں کشمیر کے شہیدوں جنت میں جانے والوں چکرانے والوں زندہ ہے ہم تمہارا پرچم اٹھانے والے تم انتظار کرنا ہم بھی ہیں آنے والے ہم بھی ہیں آنے والے کشمیر کے شہیدوں آزادی کی راہ اگر سے ہے بے حد دشوار آزادی کی راہ اگر سے ہے بے حد دشوار گہرے غار ہے ایک جانب اور ایک جانب خوفار گہرے غار ہے ایک جانب اور ایک جانب خوفار لیکن ان کے بیچ سے ہم جائیں گے اب اس پار لیکن ان کے بیچ سے ہم جائیں گے اب اس پار اور اس پار سے لائیں گے ہم لڑنے کو ہتھیار ہندو تک ٹولیں گے ہم ایسی بولی بولیں گے کشمیر کے شہیدوں کشمیر کے شہیدوں جنت میں جانے والوں اے مسکرانے والوں زندہ ہے ہم تمہارا پرچم اٹھانے والے تم انتظار کرنا ہم بھی ہے ہم بھی ہے کشمیر کے شہیدوں ایک کشمیر کی بات نہیں ہے اب شرقی پنجاب ایک کشمیر کی بات نہیں ہے اب شرقی پنجاب آزادی کی خاطر اندر اندر ہے بیتاب آزادی کی خاطر اندر اندر ہے بیتاب پورا ہوگا اب کشمیر اور خالصان کا پورا ہوگا اب کشمیر اور خالصان کا سخت گرفت میں جکڑے ہیں ہند تیرے درد درد ہے رنگ تیرا اب ٹوٹے گا رنگ تیرا کشمیر کے شہیدوں کشمیر کے شہیدوں جنت میں کے جانے والوں اے مجھے پرانے والوں زندہ ہے ہم تمہارا پرچم اٹھانے والے تم انتظار انتظار کرنا ہم بھی ہیں آنے والے ہم بھی ہیں آنے والے کشمیر کے شہید کشمیر کے شہید کشمیر کے شہید کشمیر کے شہید کشمیر کے